سو آج کے دن کسی شخص پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف انہی کاموں کا صلح دیا جائے گا جو تم کرتے تھے